عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیت عاقلہ پر واجب ہے اور بیوی اپنے شوہر کی دیت میں سے کسی چیز کی وارث نہیں ہوگی یہ سن کر زحاق بن سفیان کلابی رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھا اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کے دیت میں سے حصہ دو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو دس یہ حدیث صحیح ہے